پاک انسان کے اوپر بارش کے خطروں سے زیادہ اپنی نعمتوں کو برسایا ایک سیکنڈ ایک آن کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو ہٹا دے تو انسان مر کر سوکھی لکڑی کی طرح زمین پر گر جائے یہ بہت ساری نعمتوں نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو دیا لیکن ہمیں اللہ پاک نے اپنے خزانے کی سب سے قیمتی نعمت ایمان دے کر دنیا میں بھیجا ایمان اللہ پاک کے خزانے کی سب سے قیمتی نعمت ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اللہ پاک نے ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا آنکھ ایک نعمت ہے اس کا شکریہ جہاں دیکھو بولے دیکھنا جہاں روک دیے رک جانا زبان اللہ کی نعمت ہے جسے بولو بولے بولنا جسے نکو بولے رک جانا لیکن ایمان نے کیسی نعمت دیا اللہ پاک اس کے شکریہ میں کوئی آدمی گرم سوئیوں کے اوپر سجدہ کرے قیامت تک کی زندگی ملے تو بھی یہ نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہوتا بڑی دولت کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجا اب تک ہمارے سامنے ایک بات آئی سب سے پہلے مولانا بھی بات کرے بعد میں حضرت بھی بات کرے پھر سب ایک بات کو سامنے رکھے کہ بھائی دین کی باتوں کو سامنے رکھے ہمارے ہمیں سب سنیں آخر میں حضرت صحابہ کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سے محبت کے بارے میں پوری بات سامنے رکھے یہ سب سننے کے بعد ہمارے اندر دل میں پیدا کیا ہوا اصل میں سننا سنانا ہے نہیں ہمیں سنتے سناتے ہیں اس کے پیچھے بہت پیسے خرچہ ہوئے بہت جنے دھوپ میں پھیرے ایک ایک کے گھر کو گئے بلا کو لگا کو یہاں مٹھائے یہاں جڑیا سو مجمے کے پیچھے بہت بڑی محنت ہوئی قربانی دیے یہ سب کا نچوڑ کیا ہو تو یہ کمیٹی والوں کے دل میں خواہش ہے کیا خواہش ہے یہ بھایا پورے مل کو جنت میں جانا سب جنے دوزخ سے بچنا ایسا ہونا گا تو دین پو چلنا دین پو چلنا بولے تو دین کے باتوں کو سننا دین کے باتوں کو سننے کا ماحول نہیں ہے سب کو ایک جگہ جمع کر کو دین کے باتیں کریں گے ان کو سب کو لے کر کو یہاں بٹھائے اصل میں بٹھانے کا آخری کا جو منزل ہے وہ کیا ہے جہنم سے بچنا جنت میں جانا ہمارے کمیونٹی والے میں ان کو چٹھی لکھ دیے اس کے اندر لکھے تیلگو میں بات کرو ان کو تیلگو میرے کو آتا کم تیلگو خالی تیلگو سمجھنے والے بھائی کتنے جنے ایک بار ہاتھ اٹھاؤ سب کو تیلگو بولنا آتا نہیں اردو نہیں سمجھ سکتے خالی تیلگو سمجھ میں آتا ماں کو اردو را دو తెలుగు మాత్రమే వస్తుంది అలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఒకసారి చేయలే పండి చూద్దాం ہندی اردم కాని వాళ్ళు لوگ اردو اردم వాళ్ళు والے لوگ کون بھی نہیں ہے نا ایسا ہاں معاف ہمیں لکھو دیا نا یہ سب ہمارے سامنے بات آئے ہمارا جو مقصد ہے وہ ہمارے سامنے رہنا اصل میں مقصد سامنے رہتا نہیں ہے جڑ جاؤ جڑ گئے بولو بولے سنو سن لیے چلے جاؤ چلے گئے جننا سننا چل جانا ایج ہوتا ہے بن کے عمل نہیں ہوتا ہے عمل کئی گنے ہوتا ہے جمعہ میں بھی سنتے ہیں عیدین میں سنتے ہیں کتاباں پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی عمل میں آتا نہیں ہے کئی کو ایسا بولو اللہ توفیق دیتا نہیں ہے کئی کو آتا نہیں ہے اللہ توفیق دیتا نہیں ہے اللہ توفیق دیا تو ہمیں بھی کرتے حضرت بول کو بھوجن بھائیاں بولتے بھی ہیں اللہ توفیق دیتا نہیں کسے نہیں دیتا اللہ پاک قرآن پاک کے اندر یہ جگہ فرمائے جس کا مفہوم ہے ہم اس قوم کی حیت نہیں بدلتے جو ارادہ نہیں کرتی بولے بدلنا نہیں سمجھا تو اللہ نہیں بدلتے اللہ پاک بولتے ہیں میں اسے دین نہیں دیتا جو دین کو لانا نہیں سمجھتا ہمیں شب بھی دین کو زندگی میں لانے کا ارادہ نہیں کرتے دیکھیں گے ابھی کیا گیا ابھی بہت ٹائم ہے نا باڈی کنڈیشن میں ہے نا بوڑھے ہو گئے بعد جاؤ کو مسجد کا کونا سنبھال لیں گے یہ بیچ میں دنیا کما کو انجوائے کریں گے کو ڈسائڈ ہو گئے اس کے واسطے ہماری زندگی میں دین آتا نہیں دین زندگی میں اصل میں کیسا آتا دین زندگی میں لائے تو آتا نہیں لائے تو ٹوپی کب تک رہتی رکھے تک رہتی نکالے تو نکل جاتی اصل میں دین گئی کو لے کاتا نہیں باغ تو ایک بولتا مجھے جمتا نہیں بھائی میرا فیلڈ ویسے کا میرا سوسائٹی میں میرے کو چلتا نہیں جی میں بیپار میں دین کے ساتھ چلیا تو بے چلتے نہیں کس کے ہوتے کون ایک بات بولتا ہے یہ سب چھوٹ بات ہے اصل جو بات ہے وہ اندر والا دین کو آنے دیتا نہیں ہے اندر والا کون میں ایک میرے اندر ایک ہے ان کون نفس نفس ہمارا نفس ایک شیطان ایک نفس دنیا میں دو ہے وہ انسان کے دشمن شیطان شپدم کرا خسم کھایا میں انسان کو جنت میں جان دے تو نہیں گو شیطان آدمی کو کیا بھی کراتا نہیں کرا سکتا بھی نہیں آدمی کے اندر جو نفس ہے اسے شیطان اس کے اوپر قبضہ کرا اللہ تعالیٰ نفس کو طاقت دیے عقل نہیں دیے شیطان کو عقل دیے طاقت نہیں دیے اس کے نے عقل ہے اس کا نے طاقت ہے اس کی عقل اس کی طاقت کان جینٹ ہوتی کہ وہاں آدمی گنا کرتا شیطان کس کا بھی ہاتھ پکڑو کیا بھی کام کراتا نہیں حشر کے میدان میں بھی بولنے والے بولتے شیطان کو تو اللہ یہ نہیں چاہیے یہ ہمارے کو ایسے کام نہ کرایا شیطان بولتا خاموش کون بھی بولے جانے میرے بارے میں کسے تو میں ہاتھ پکڑو کیا تو کرائم کیا تجھے کب تو گلاس میں دوا کیا تو تالیا تج پیا سنیما کو بلا لے گیم کیا نہیں تجھ کرا سب بھی میں کیا بھی نہیں پوسٹر اتنا اچھا ہے نا رے سنیما کتنا اچھا ہوتا ہے وہ بولے میں باقی کام آپ پورے تجھ کرا ٹھنڈ ہے رے ذرا ڈال لیا تو گرمی چڑھتی ہے وہ بولم اتنی دور کو جائے باقی سب بھی لایا تو ڈالا تو پیا تو مجھے بولتا شیطان ریورس ہو جاتا حالانکہ ان سچا صحیح بولتا ہے ان کیا بھی بولا نہیں کس سے بولا کسے تو دکھا کس کا تو ہاتھ پکڑا کسے تو مدد کرا جانتے پیسے لگا کو تو دیا تو یہ کام کر دے بل کو کیا بھی نہیں ان رائے دیتا رائے کا تو اس کا آئیڈیا ایسا کرے تو اچھا رہتا گاتا باقی سب بھی اندر کا نفس کراتا یہ دو ہے یہ دو چیزیں ہیں نہیں یہ انسان کو جہنم میں لے جانے کا ہمیں سب جنے کو سمجھاتے ہیں بن کے ہمارے کو ہمیں سمجھاتے نہیں ہیں ایسا کون تو بھی ملا خود کو سمجھانے والا بولے جی پٹا سنتا نہیں بھائی کتنے بار بولے جی ان کو بولے ایک بار تو بھی اب فائدہ نہیں ان کو بولنا فائدہ نہیں بہت بار ہوں بھائی ایسا کون تو بھی ہے میرے کو میں سمجھا لیا ہوں بھائی کرنے والا ہمارے کو ہمیں سمجھانا نہ چھوڑ ڈالے صحابہ خود کو سمجھا لیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھ کو ہے ایک جنے آئے آپ کو بدلا دلاؤ کے میں وہ ٹائم میں بیٹھا تو آتا نہیں بعد میں آپ کو پوچھتا گیا غصے میں ہنٹر لے کو مار ڈالے انہوں چلے گئے پھر خیال آیا حشر کے میدان میں اللہ کو جواب دینا نہ کروں پھر بلا بھیج کو انٹر دیکھو مجھے مار ڈالے بدلہ برابر ہو جاتا کیا انہوں بولے میں اللہ کے واسطے معاف کر دیا میرے مومن میں مار نہیں سکتا تھا انہوں جانے کے بعد دو رکعت نماز پڑھ کو بولے اے عمر تو کمینہ تھا اللہ نے تجھے ہدایت دی تو گمراہ تھا اللہ نے ہدایت دیا مسلمانوں کا بادشاہ بنایا اب ایک دن آپ کو بدلہ دو گا تو تو اسے مارتا حشر کے میدان میں اللہ کو کیا جواب دیتا کب کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھے اپنے سے خود بات کرتے تھے سمجھاتے تھے اسٹڈی کرتے تھے نفس کا بنگا ہوتا ہے کہ وہاں سیدھا دادا تھے عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ جنگ میں گئے امیر بنائے دو امیروں کا دو امیرہ شہید ہو گئے تیسرے ہی امیر بنے گوشت کا ٹکڑا کھاتے ہیں تو مسلمانوں کی طرف سے آواز آئی تمہار کو امیر بنائے گا وہ گوشت کا ٹکڑا پھینک ڈال کو سامنے بڑھے تلوار رکھو انگلی کٹی کٹی نے لٹکتی ہے اسے کھیچ کو پھینک ڈالے تو انگلی سے کٹ گئی تو کیا پروانی کو پھینک ڈال کو یہ قدم سامنے ڈالے تو نفس کے اندر تردد آگے پیچھے ہوا تو نفس کو پوچھے تو کس کس بات کا اشتیاق تو کس کے بارے میں سوچتا ہے بیویا وہ تین طلاق ان کو گئے جنگ کے میدان میں مال کے بارے میں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ غلامہ کے بارے میں سوچتا ہے وہ اللہ کے واسطے آزاد اب تیرے پاس کیا بھی نہیں ہے نفس تجھے اترنا ہوگا خوشی سے ہو یا ناگواری سے اے نفس تجھے کیا ہو گیا تو جنت کو پسند نہیں کرتا دیکھ جنت کی حوریں تیری منتظر ہے تیرے انتظار میں بیٹھ کو ہے ککو اپنے نفس کو تیار کرے تو ایسا تیار ہو گیا پھر شہید ہونے تک لڑتا رہا ہمیں نفس کو تیار کرنا چھوڑ ڈالے ہمیں نفس کو چھوڑ ڈالے نا شیطان آ کو ہمارے نفس کو سمجھاتا ہے ان کیا سمجھائے کہ ان ہمارے ہاتھ وہ کراتا ہے اصل میں ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہمارے نفس کو اسٹڈی کر لیا تو ہماری زندگی میں دین آیا تھا کئی تو ان ہماری زندگی کے دروازے پہ کھڑے کو ہے دین کو اندر آنے دیتا نہیں آن دیتا کسے مزہ ہے سو آ جاؤ گتا نہیں ہے سو نپو گتا میٹھا کھانا سنت ہے آ جاؤ عطر لگانا سنت وہ بھی آ جاؤ کھا کو تھوڑی دیر زہر میں لیٹنا سنت ہے ٹھیک ہے شادی کرنا سنت ہے یہ کیا دو بھی دیکھیں گے دوسرے جیدا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رونا سنت ہے گھر گھر جانا سنت ہے پیٹ پہ پتھر باندھنا سنت ہے قربانی دینا سنت ہے اس کے بارے میں بولتا ابھی نے کرتا کہ بعد میں اسے بازو رکھو ان پورے الگ چھاڑ ڈالتا ہے نفس کئی کو چھاڑتا ہے تو نفس کی غلطی نہیں نفس کو سمجھائے نہیں ہماری غلطی ہے اسے معلوم نہیں بیچارے بھولا اسے کون سمجھائے تو اس کی سمجھتا شیطان سمجھایا شیطان کی سمجھتا ہے ہمیں سمجھایا تو ہماری سمجھتا صحابہ سمجھا کو تیار کر ڈالتے تھے اللہ علیہ سید التابی ایسا نفس کو سمجھائے بولتے تھے آج کی رات قیام کی کھڑے ہوئے تو رکو نہیں کرتے تھے صبح تک آج کی رات رکو کی رکو میں کھڑے تو رکو میں گئے تو قوما نہیں صبح تک ایسا نفس کو تیار کرے ہاں، نفس کو اسٹڈی کرتے تھے تیار کرتے کہاں غلطی کرا وہاں پکڑ لیتے تھے ایک اللہ والے تھے وہ اللہ والے کا نفس بولا اندر سے حضرت مرغی کھائیں گے گیا انہوں نے پوچھے کیسا کھائیں گے رے تل کو کھاتا نہیں شیروے کا کھاتا گیا ان بولے تل کچھ کھائیں گے فری اچھا ہوتا گیا نفس گئے مرغی لے گئے ذبا کرے تلے اسے کھائے سردی کا ٹھنڈ کے دنات تھے ایک موٹا بچھانا لے کو ٹھنڈے پانی میں ڈبا کو کھاندے بدال لے کو پہاڑ کو چڑھتے ہیں اندر سے نفس پوچھا کہاں کو حضرت جاتے ہیں گیا کانگو کہہ رہے تو مرغی کھایا نا کو پنشمنٹ دینے لے جاتا ہوں پہاڑ کے اوپر بیٹھ کو یہ بچھانا سربوں سے لے کو صبح تک اللہ کا ذکر کرنا کیا کرتا گئے بٹھائے صبح تک کرے نفس کو اتنی تکلیف ہوئی صبح میں اترتے اترتے آج کیا کھاتا رہے شیروے والا کھاتا کیا گئے نفس بولا تمہیں مرغی کھلانا بھی نہ کو یہ رات بھر لے جاؤ وہ پہاڑا میں بٹھانا بھی نہ کو تمہیں کیا ڈالے کہ میں کھا دوں با تمہاری مرضی میری مرضی گیا کہاں نفس گڑبڑ کرتا تھا وہاں اسے اسٹڈی کر ڈالتے تھے اور جنت بھی دور نہیں ہے جنت بہت قریب ہے کتنی قریب ہے تو ایک پاؤں نفس کو ڈالے تو دوسرا جنت میں گرتا گا اللہ پاک قرآن پاک میں بھی ایک جگہ فرمایا وہ خوف مقام مقامہ روبی و نہن نفس عن ہوا ان جنت ہی الما ہوا جس نے حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہو اور اپنے نفس کو حرام خواہشات سے روک لے اس کا ٹھکانہ جنت ہے اصل میں مسئلہ اندر والے کا ہے اس کے واسطے بھائی مانتا نہیں ہے ہمیں اسے سمجھاتے نہیں ہیں انہیں سے سمجھاتا ہے سمجھا سمجھا کوئی سے ایسا تیار کر ڈالا صحابہ ان کے نفس کے اوپر سوار تھے ہمارا نفس ہمارے اوپر سوار ہے صحابہ کیسا بولے ان کا نفس ویسا سنتا تھا ہمیں ہمارا نفس کیسا بولے ویسا سنتے فرق آ گیا اتنا فرق اس کے واسطے اسے سمجھانا سمجھائیں گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ ہاں یہاں اٹھنے سے پہلے پہلے سمجھانا سمجھانا کیا ہوا تو یہاں کی زندگی بہت چھوٹی ہے کتنی چھوٹی ہے کتنی چھوٹی ہے ساٹھ ستر سال ہوتا جائے کتنی بھائی ساٹھ سال مارکیٹ ساٹھ کا چلتا ہے ساٹھ ڈال لیں گے یہ ساٹھ سال کی زندگی ہماری ہے ہمارے نفس کو کیا سمجھانا کی بولتا ہوں میں بھی سمجھاتا ہوں تمہیں بھی سمجھا اسٹڈی ہو گیا جنت پہ چلے جاتے ہیں یہ ساٹھ سال کی زندگی میں پچاس سال کے بعد رہنا بھی نہیں رہنے کے برابر ہنکیاں دکھتے نے کانا سنے آتے نے گڑکے دردا ہاتھاں دردا باہر بیٹھے تو اندر اندر لے کو آنا بیٹھے تو باہر لے کو جانا وہ پچاس کے بعد کے دس کو نکال ڈالیں گے نکال ڈالیں گے کتنے بچے پچاس پچاس میں پندرہ سال گولیاں کھیلنے کے لٹھواں پھرانے کے پتنگ اڑانے کے یہ پندرہ سال فرم معلوم نہیں سر کا نکل گئے وہ بھی نکال ڈالیں گے کتنے بچے تیس پر پانچ سال بچے تیس پر پانچ سال کی زندگی میں ایک آدمی صبح سے شام تک یعنی چوبیس گھنٹے میں آٹھ گھنٹے کم سے کم سوتا تو ون تھرڈ لائف سونے کی تیس پر پانچ میں بارہ سال سونے کے وہ نکالے تو کہتے بچے حضرت بیس پر تین بیس پر چار ڈال لو بیس پر چار سال میں کھانا نہانا دھونا آنا جانا فنشنا tension injection construction decoration police station گیٹلمنٹ بخار جانڈیس ملیریا ہاتھ ہاتھوں یہ سب بھی کتنے نکالیں گے آدھے نکالیں گے آدھے نکالتے کتنے بچے آدھے بارہ بارہ سال کی ہماری زندگی کتنے سال کی ساٹھ جی تو بارہ تیس کو مر گیا تو چھ چھ سال یا بارہ سال میکسیمم بارہ منیمم چھ سال یہ چھ بارہ سال کی زندگی ہماری ہمارے پاس ہے زندگی کا کیا بولتے حساب نہا کو ہمیں کنفیوز میں پڑ گئے ہمیں کب کی نہ مرنے کا سمجھتے یہ دھوکے میں ہمیں دین کو کو چھوڑ بے دینی کو چلتے ہمیں کب کی مرنے کا نہیں چھ سال زیادہ سے زیادہ بارہ سال اس میں کس کے چھ ہو گئے کس کے سات ہو گئے کس کے آٹھ بھی ہو گئے یا بیٹھ کو اب کی وہ بھی گارنٹی کے نہیں ہے سبھی گارنٹی کے نہیں ہمارے نفس کو سمجھانے کیا ہوتا ہے دے چھوٹی زندگی یہ زندگی کے بارے میں کیا بولے بولنے والے سمندر میں سوئی دال کو نکالے تو پانی کے تلک تھا وہ خطرہ خطرے کی زندگی دنیا باقی پورا سمندر آخرت کے آخرت کی زندگی میں کسی بھی موت نہیں آتی اصل میں دنیا میں ایک بار آدمی کو مر, مر جاتا نہیں مرتا نہیں جسم میں سے ایک بار جان نکالتے لے جاؤ خبر میں رکھنے والے رکھ کو مٹھی بات تو فرشتہ بیٹھ جا یہ روح اس کے نکالی سے پھر واپس کر دیتے ایک بار بار دوسرے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ پورے انسانوں کو جناتوں کو حیوانوں کو سوپ کو جمع کر کو سوپ کی جان کو ایک بار پھر نکالتے فرشتہ نکالتا اور نکالے سو فرشتے کی جان کو بھی نکال لے گئے تھے ان بھی نکال لیتا پورے دنیا پورے حشر کے میدان میں مردے ہوتے صرف ایک اللہ کے اللہ ایک زندے اللہ پاک سوال کرتے لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہیت اللہ کے سوال کا جواب دینے والا کون میں نے سب مڑ دے اللہ اپنے سوال کا خود جواب دیتے اس کے بعد اس کے بعد شبنم کے ناد اوس کے ناد ایک بارش گرتی وہ بارش کی وجہ سے پورے کی جسم میں نکلی سو جان واپس ہو جاتی کہ تو انسان کو دو بار جان نکال کو دو بار واپس کر دیتے تیسرے بار کس کے جسم سے بھی جان نکلتی نہیں نہ جنت میں نہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ دنیا ٹیمپروری اللہ بنایا انسان کو پرمیننٹ بنایا دنیا ختم ہو جاتی میں ختم نہیں ہوتا تمہیں ختم نہیں ہوتے یا تو انسان جنت میں ہوتا نہیں تو دو زخم تیسری جگہ ہاں بنائے نہیں آدمی ختم ہونے کا نہیں اب یہ نفس کو سمجھانا کیا کہ یہ چھوٹی زندگی خطرے کی زندگی اللہ کے حوالے کر ڈال اللہ کیسا کتو ویسا کر وہ سمندر کی زندگی میں اللہ تو کیسا کتو ویسا انتظام کرتا اللہ تیر کو جنت کا مالک بناتا اللہ کی طرف سے ڈیمانڈ میرے بندے خطرہ میرے حوالے کر دے سمندر تیرے حوالے کر دے خطرے میں میں بولے نہ سن سمندر میں تو ہوتا جنت کا مالک بناتا اللہ خطرے کی زندگی میں نخرے کرا تو سمندر کی زندگی میں لاتا کھاتا یہ بھی فیصلہ کر ڈالے یہ فیصلی فیصلے والی بات تو اس کے واسطے نفس کو سمجھانا کیا کہ یہ چھوٹی زندگی اللہ کے حوالے کرنا کرے تو اللہ کیا کریں گے اللہ دنیا بھی آخرت دو بھی بناتے دنیا کی زندگی چھوٹی ہے نہیں یہ چھوٹی زندگی میں بھی چین سکون عزت راحت برکت مرنے کے بعد جنت دیتا اللہ نہیں یہاں کی زندگی میں نخرے کرے تو یہاں کی زندگی کو تنگ کر دیتا اللہ پریشانی ٹینشن ٹینشن کے ساتھ زندگی گزرتی مرے بعد وہاں سے شروع ہونے والی پریشانی ختم نہیں ہوتی یہ دو چیزوں کو سامنے رکھو نفس کو سمجھانا اللہ تعالیٰ دو رستے بنایا آخرت میں تو جگہ بنایا کسی بھی پیاس لگتی نہیں ہے لو وہ دیکھے بعد لگنا شروع ہوتی اب وہ پھاڑ لے وہ پیتے بھی کیا سوٹ لیتا یا بولتے ہیں سو بات چلے شیطان کیا کیا کی کرتا تھا اسے بیچے نہیں ہے یہ کمیٹی والے کب طے کرے گی جب سے ان پریشان پھرتا ہے آدمی یہاں آئے جانی آئے جانی آئے جانی آ گئے کیا کرنا سنے جانی سنے جانی پیچھے بڑھا سنے تو سمجھے جانے سمجھے تو لاسٹ میں عمل کرے جانے عمل کرے تو بھی اللہ کے واسطے کرے جانے ان ایک جگہ چھوڑتا نہیں ہاں۔ اس کے پلانا اس کے آئیڈیے ان استعمال کرتا چاہتا کب تک حلق میں جان رہے تک کب تک ہمارے حلق میں سے جان نکلنے سے پہلے سیکنڈ تک انہیں کوششاں کرتا چاہتا اب یہاں بھی آیا یہاں بھی ہے ان بیٹھو کی کرتا تھا سننے دیتا نہیں بولتے ہیں سنو بولتے ہیں تھے کیا اور شامیانہ تو چھوٹا لگائے کتا کیا ہے کہ رہتا چھوٹا لگائے کہ آگے گلی میں کیوں رکھے رہے میدان میں رکھے جانے کسے کیا بولنا کہ اسے کھکرتا ہتا ایک جنہوں بولتا ہنکیا موچ لے رہے گا ہنکیا موچ لے تو کانا موچے جاتے سو جاتا ہتا آیا بھی بیٹھا بھی پانی نہ لگو سو جاتا بھی تھوڑے جنے بیٹھ کے ساتھ دیکھتے چھتے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتا ہے کیا سنتا ہے وہ بولنے والا وہ بولتا ہتا انہیں یہاں ہتا نہیں ایک جنا حضرت بیٹھ کو بیان کرتا ہے تو ایک جنا سامنے بیٹھ کو وہ روتا ہے کہتے کسے معلوم ہوتا نہیں ایک جنے کو معلوم ہوتا ہے نا اس کے واسطے ہے تو بھی بولنا گا کوال کو بولتے بولتے تھک گئے بن کے ان روتا روتا تھکا نہیں لاسٹ میں جاتے خود پکڑ کو پوچھے گا کئی گرے تو رویا جی کیا معلوم ہوا باغ میں کیا معلوم ہونا کیا حضرت میں تمہارے باتان سنے تو نہیں کیا گیا پھر کئی گرے روتا ہے تو کیا بھی نہیں حضرت میں چھیلے کا بچہ مولم تھا اسے پال پال کو جوان کرے میں بیش نہ ایک کاٹ کو کھانا کو سوچتے رہنے کو ٹپ کو مر گیا ہو تمہیں بات کر کیا بولے کہ اسے معلوم اس نہیں انہیں ایک سوچ لیتا ہے ایسا چاہے بیٹھ کو رہنے والے بیٹھ کو سوچتے جاتے دیکھتے جاتے پن کے سنتے نہیں سننے دیتا نہیں شیطان یہاں بیٹھ کو جاتا ان آتوں کا آنا رہے انہیں گیارہ بجے آیا ہوتا آیا تو چل جاتا نا پیسے چل جاتے ہے کہ نا یہاں پھر آتا ہوتا ریل سننے دیتا نا بڑا خطرناک ہاں، بڑا خطرناک انجینئر ہوں ان سب کو دو دخ میں لے جانے کا پلان گھیج کو رکھا کسے کدھر سے کدھر کو سے گلی میں بھیجے تو دو دخ ہو جاتا ہے کہ اسے معلوم ہر ایک کی کمزور رگ معلوم اسے ویکنیس بولتے نہیں ہر ایک کا معلوم کسے کیسا بولنا کہ اسے ویسا بول کو کراتا یا بیٹھ کو سننے بھی دیتا اس کے لیے بھائی دھیان سے سنیں گے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ ہاں عمل بھی کریں گے انشاءاللہ ہاں عمل بھی کرنا کریں گے انشاءاللہ نفس کو سمجھانا کیا سمجھانا تو یہ چھوٹی زندگی ہے دیکھا یہ چھوٹی زندگی اللہ کو دے دا آخرت کی زندگی وہ ملتی آخرت کی زندگی میں اللہ کیا بنائے آخرت کی زندگی میں دنیا میں چین سکون عزت راحت برکت مریا تو مرتے ہی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے جنت کی کھڑکی کھول دیتے حشر کے میدان تک سوتا حشر کے میدان میں اٹھتا عرش کے سائے میں کھڑتا اس کے بعد حساب کتاب کے بعد سیدھا جنت میں داخل کرتے جنت میں داخل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو بناتے جسم کو کیسا بناتے اور جنت کو کیسے بنا ہوا ہے جنت کو ایک انچ سونا ایک انچ چاندی جنت کی زمین سفید چاندی کی اور اسے کیسا بناتے اسے آدم علیہ السلام کا ہیڈ دیتے عیسیٰ علیہ السلام کی عمر دیتے داؤد علیہ السلام کی آواز دیتے ایوب علیہ السلام کا دل دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق دیتے یوسف علیہ السلام کا خوبصورتی دیتے یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اتنا خوبصورت بنائے ہنڈریڈ پرسینٹ خوبصورتی میں ففٹی پرسینٹ پورے دنیا کے انسانوں کو دیے ایک ففٹی پرسینٹ میں یوسف علیہ السلام کو دیے ضلع کا جب یوسف علیہ السلام کے اوپر محبت کرنے لگی تو سب جو نے بولے ایسی غلام کے اوپر غلام کو محبت کرنے لگی کیا بات ہے ان کو پورے مصر میں بات پھیلی بات پھرتی پھرتی واپس زلیخا کے کان میں آئی تو بولی اصل میں میرا غلام یوسف کیسا ہے کہ ان کو معلوم نہیں اس کے واسطے ایسے بات کرتے ہیں ان کو پورے حال میں سب عورتوں کو بلائی بلا کو بٹھائے عرب کا دستور کیا ہے پھل دیے تو چھری بھی دیتے کاٹ لے کو کھانا لیکا کو سب کو بٹھا کو پھلا سامنے رکھی چھری چھری بھی سامنے ہے یوسف علیہ السلام کو حال کے اندر دو دروازے ایک ادھر ایک ادھر ادھر سے نکلنا ادھر سے گھسنا ادھر سے نکل جانا نہ ٹھہرنا نہ بولنا نہ دیکھنا یوسف علیہ السلام نکلے انہوں سب بھی ہاتھ میں پھل لے چاقو پھل پہ رکھے چاقو پھل پہ چلتی ہے یوسف علیہ السلام زمین پہ چلتے ہیں چلتے چلتے پھل کٹ گیا انگلیاں بھی کٹ گئے ان کو معلوم بھی نہیں ہوا ایسے خوبصورت اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بنایا ویسی خوبصورتی جنتی کو دیکھو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتا جنت میں جانے کے بعد جنت کو اللہ تعالیٰ کیسا بنایا ایک انچ سونا ایک انچ چاندی اس کے بیچ میں سیمنٹ نہیں مشک اور جنت کی زمین سفید چاندی اور اس کی زعفران اور اس کے ہیرے موتی کے اور اس کے درخت جنت کے درخت کے تنے سونے کے اس کے شاخیں سونے کے پتے سونے کے پھل کھانے کے دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھے مسکے سے زیادہ نرم جنتی کدھر بیٹھے کی پھل ادھر کو آتا ایک طرف کھائے تو ایک مزہ دوسری طرف اب ایک مزہ کھا کھا کو پھل چھوڑ دیا تو پھل بن کو پھر لگ جاتا وہاں کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی یہاں ڈزن والے کا ہے آدھا ڈزن بچے کھا گئے بچے آدھا ڈزن وہاں جنت میں ایسا نہیں نعمتیں ختم نہیں ہونے کا سوال نہیں پھل کھا کھا کو چھوڑے تو پھر بن کو لگ جاتا جنت میں بیٹھ کو ہے پرندہ اڑ کو جاتا ہے اسے تلے تلے کھانا کا کو کو دل میں خیال آیا اوپر جا سامنے آتا کھا کھا کو چھوڑا ہٹے جمع ہو کو گوشت اس کے اوپر آ کو کو کو جا اڑ سامنے چلے دیکھتے رہنے کچھ ایسا ہوتا اور جنت کو اللہ تعالیٰ اسی بنایا اور جنت کے اندر جنتی کو ایک محل دیتا سب سے چھوٹے جنتی کو جو جنت ملتی دنیا سے دس ہوتی بڑی رہتی اور اسے ایک محل ملتا محل کتنا بڑا ایک ہیرے میں اتنا بڑا محل اللہ بناتا اس کے ستر ہزار کمرے کمرہ اتنا بڑا ستر ہزار اس کے دروازے ہر دروازے میں سے ستر ہزار فرشتے سے سلام کرنے کو آتا اور اس کی خدمت کرنے چھوٹے چھوٹے بچے غلمن موتی کے سر کے بچے ان کے ہاتھ میں آپ خورے چاندی کے گلاس اس میں شراب بھر کو لاتے اور جنتی کا جو محل رہتا وہ باغات میں رہتا باغات میں میوے رہتے اور باغات کے نیچے نہریں رہتی نہریں کا تو ندیاں چار ندیاں ایک دودھ کی شہد کی شراب کی تسنیم کی شراب کی وہ تو یہاں کی سر کی شراب نہیں یہاں کی شراب پیا تو آدمی دیوانہ ہو کو نیچے گر جاتا ہاں، کتا جاتا جاتا دیکھ کو ان پسند آیا تو کر کو چل جاتا یہ ہے کہ سر کی دیوانی شراب نہیں شراب ان تہورا پاکیزہ جس کے اوپر کی موہر لگا ہوا ہے ایسی شراب کی نہریں یہ اس کو پینے کو ملتے اور کھانے میں اس کے سامنے دسترخوان دسترخوان کو ایسی ہے اس کا آدمی بیان نہیں کر سکتا بیٹھ کو کھاتا کلوا نہیں منا نہیں ٹنا ٹنا کھا جاتا اس کا پیٹ موٹا بھی ہوتا نہیں اسے جنٹک ڈال لینے کی بھی ضرورت نہیں ایک ڈکار مارا پورا کھانا ہضم ہو جاتا پینے میں یہ ساری چیزوں کو پیتا لیکن وہاں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں پیشانی پہ پسینہ آیا وہ پورا جسم میں کا پانی ختم ہو جاتا اللہ تعالیٰ وہاں جوانی دیتا بڑھاپا نہیں آتا زندگی دیتا موت نہیں آتی خوشی دیتا غم نہیں آتا صحت دیتا بیماری نہیں آتی ہمیشہ ہمیشہ کروڑوں کروڑوں سال گزر جاتے تیس پر تین کے تیس پر چار سال نہیں ہوتے یہ ساری نعمتیں اور جنت میں جنت میں جنتی کے لیے اللہ تعالیٰ غوروں کا انتظام کرتا غور کا تو عورت جنت کی عورت ایسی خوبصورت عورت اللہ بنا کو رکھا ان سورج کے سامنے ہاتھ کر ڈالی تو سورج ڈم ہو جاتا سمندر میں تھوکی تو پانی میٹھا ہو جاتا یہاں اس وقت میں میں آ گئی تو اس کی چمک سے امریکہ میں روشنی آ جاتی اور پوری دنیا پورا جہان مہک جاتا بول وہ بھی ان بھی جوان ہوتی نہیں نہیں زندہ رہتی مرتی صحت مند بیماری نہیں خوشحال غم اس کے سامنے نہیں آتا ہمیشہ ہمیشہ جنتی کیسا جنتی کی بیوی ایسی اس کسی کو اللہ تعالیٰ بہتر ستر پر دو دیتا ہے کسی کو اپنے اعمال کے اعتبار سے پچیس لاکھ کسی کو ہور عین دیتا ہے ہور عین آئینہ ایک ہور کو بنایا اللہ اس کے دائیں طرف سیدھے طرف ستر ہزار ہورا ہیں اس کی بائیں طرف ستر ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار ہورا کے بیچ میں ہے سو بس کے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اللہ دیتا اور جنت کے اندر ایک نہر ہے اس کے اندر مشک بہتا خالی اتر اتر کی نہر اس کے کنارے پر ٹھہر کو ہورے نغمے سناتی گانے سناتی انجاتا گانے سنتا جو جس کو پسند آتی اس کو ہاتھ پکڑتا ان سیدھا اس کے ساتھ میں جنت میں آتی پیچھے سے پولیس والے آتے نہیں پرمنٹ اسکیچ ہو جاتی ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے اور جنت میں ایک بادل آتا بادل آیا تو بادل پانی نہیں برساتا جنتی جو سوچتا اس میں سے وہ برستا لڑکیاں سوچا تو لڑکیاں برستی یہ ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کو اس کا نام جنت رکھے پہننے کے کے واسطے باریک موٹے ریشم کپڑے ہاتھ میں سونے چاندی کے کنگن پہننے سے کپڑے جیسا سوچتا ویسا اس کا رنگ بدلتا جنت میں داڑھی نہیں رہتی خوبصورت ہوتا اس کے بال ریشمی رہتے جو دل میں بات پیدا ہوتی اللہ اس کو پورا کر دیتا اور جنت میں اللہ پاک خود بندوں سے بات کرتے بندوں کو کلام سناتے تو بھائی بزرگ دوستوں یہ سب نعمتوں کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے اس کا نام جنت رکھے ایک زندگی یہ دوسری زندگی دوسری زندگی جہنم والی دنیا میں دو رستے بنایا آخرت میں دو جگہ ایک رستہ دین والا اس کا ٹھکانا جنت دوسرا رستہ بے دینی والا اس کا اس کا ٹھکانا جہنم اور جہنم کو اللہ تعالیٰ اتنی خطرناک بنایا جہنم کی آگ کو ایک ہزار سال جلائے اس کا رنگ لال ہوا پھر ہزار سال جلائے اس کا رنگ سفید ہوا پھر ہزار سال جلائے تو کالی ہوگی دوزخ کی آگ کالی آگ کھڑ کھڑاتی ہوئی آگ اور دوزخ کی آگ میں اللہ تعالیٰ اتنی طاقت رکھا دنیا کی آگ سے سکسٹی نائن زیادہ ہے ساٹھ پر نو درجے زیادہ اور سورج یہ بھی دنیا کی آگ میں شمار ہے سورج کہاں کروڑوں کروڑوں میل دور ہے وہاں سے نکل کو نیچے نہیں آدھا دور آ کو کھڑ گیا تو پوری دنیا کو ختم کر ڈالتا سیکنڈ میں پوری دنیا ملٹ ہو کو دریا میں چلی جاتی دریا پوری ایک سیکنڈ میں سوکھ جاتی اور پوری نیچے آ گیا تو کیا حال ہونا یہ سورج سے بھی ساٹھ پر نو درجے زیادہ طاقت ہے سو آگ کیسی رہنا وہ ایسی آگ بولے جو چیز کو اس میں ڈالیں گے توڑ پھوڑ کے رکھ دے گی پہاڑ ڈالے تو پہاڑ کو پھوڑ ڈالتی آدمی کو ڈالے تو آدمی کو پھوڑ ڈالتی ایسی آگ میں اللہ تعالیٰ جہان نمی کو ڈالتا جہان نمی کو ڈالنے سے پہلے اس کے جسم کو بدلتا ایک داڑ پہاڑ کے اتنا بڑا ہوتا تیس پر دو پہاڑا ہے سو منہ کتنا بڑا رہنا اتنا بڑا منہ ہے تو جسم کتنا بڑا رہنا اتنا بڑا جسم کئی کو دیتا زیادہ تکلیف دینے کے واسطے ایسے اللہ کالا بناتا کیسا کالا کالی رات کے سلیس کاٹ کاٹ کے اس کے منہ کو چپکا دیتا کالا اس کی ہنکیاں اودے بلو کلر میں ہنکیاں اور جسم کو کالا بناتا اتنا بڑا انسان منا کو اللہ جہنم میں پھینکتا وہ جہنم کی آگ آ کو اسے ماری تو پورا جسم ملٹ ہو کو پانی کے نات گر جاتا یہ گرتے رہنے کچھ اوپر سے پھر بنتا رہتا پھر مارتی پھر ڈھلتا پھر بنتا ستر ہزار بار روزانہ اس کے ساتھ ایسا ہوتا موت آتی نہیں فرشتہ کھولتا ہوا گرم گرم پانی لے کر سر پہ ڈالا تو سر میں سوراخ کر کو پانی اندر جاتا پورے جسم منہ میں کے کو کو لے نڑلے میں سے یہاں سے سینا پیٹ میں میں رانا تلوے کو پانی باہر نکلتا موت آتی نہیں ایک جگہ بولے جہنم کی آگ میں جہنمی کو اس طرح ٹھوک دیا جائے گا جس طرح دیوار میں کیلے کو ٹھوک دیا جاتا ہے ایک جگہ بولے آگ کے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ایک جگہ بولے آگ کے پلوروں میں بند کر دیا جاتا سانپ ایسے ساپ ایک بار مارا تو چالیس سال تڑپتا موت آتی نہیں بچھو ڈسیا تو چالیس سال تڑپتا موت آتی نہیں جہنم میں اللہ تعالیٰ ایک پہاڑ بنائے انگار کا پہاڑ جہنم میں پھر ایک پہاڑ اس کو لے جانے کے واسطے فرشتہ بلاتا چل اس کے اوپر بولتا پاؤں رکھا تو پگھل جاتا نکالا تو بن جاتا ہاتھ لگایا پگھل جاتا نکالا تو پھر بن جاتا بولتا میں نہیں چڑھتا تو اسے نیچے گرا کو ارد لیتا اوپر لے جاتا بنتا پگھلتا بنتا پگھلتا ستر سال کھینچ لے اوپر لے جاتا پھر وہاں سے مارا تو ڈھلتا بنتا پگھلتا ستر سال نیچے کو ڈھلتا بھوک لگی تو کھانا ملتا نہیں پکارتا یا اللہ کھانا دے یا اللہ کھانا دے کئی سال پکارنے کے بعد اللہ سے کھانا دیتا کھانے میں کیا کاٹے والا انگار کا پھل بنا کو سامنے کو رکھے تو بھوک زیادہ لگتی ہے تھی اٹھا کو منہ میں ڈال لیتا منہ میں ڈال لیا تو کاٹے حلق میں اتر جاتے کھکارا تو باہر نکلتا نہیں ننگلا تو اندر جاتا نہیں یہ ایسا کو پھر پکارتا یا اللہ پانی یا اللہ پانی یا اللہ پانچ سو سال پکارنے کے بعد اللہ اسے پینے کو پانی دیتے پینے میں کیا ملتا غسلین غسلین کا تو دو زخی سے دو زخی کے پھوڑے سے نکلا سو خون بھی پیپ اتنا گندا رہتا اوپر سے ایک بکٹ نیچے ڈال رہے تو پوری دنیا کو سڑا ڈالتا ایسا پانی تیل کی تلچٹ کی طرح گرم گئے تیل کے اوپر پوری ڈالے تو کیسا پھولتی فرشتہ منہ میں مارا تو اندر جاتے رہنے کو سیک لگ کو اوپر کا ہوٹ موٹا ہو جاتا پلٹا کو ڈالے تو پیٹ پہ گرتا نیچے کا ہوٹ موٹا ہو جاتا آگ گڑیا پہ گرتا یہ پانی ہلک کے پھل کو پیٹ میں اتارتا پیٹ کے انتڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتا جہنمی کو اللہ تعالیٰ کھجلی کی بیماری ڈالتے جسم میں اس اس کے کے کے ناخن لوہے کھجا کھجا کو کو تھک جاتا لوچ لوچ گوشت نکال ڈالتا گوشت نکل جا کو ہڈی تک ناخن پہنچ گئے تو بھی کھجلی کم ہوتی نہیں یہ سب بھی تکلیف کو برداشت کرنا سب کو اللہ کو پکارتا اس سے پہلے مالک کو پکارتا جہنم کے داروگاہ کو اے مالک اے مالک ہزار سال کے بعد مالک جواب دیتا بول کیا بولتا ہے تو بولتا ہے مالک اللہ کو بول مجھے دوزخ سے نکالو کا تم نہیں مجھے جنت میں ڈالو کا تم نہیں مجھے مار ڈالو کا نام ہے مرنا سمجھتا ہوں ہے ملک بولتا ہے تیرے کو موت نہیں آتی دن مایوس ہو کو اللہ کو پکارتا یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہزار سال کے بعد اللہ بولتے بول کیا بولتا ہے تو بولتا اللہ میں دوزخ میں سے نکالو کا تم نہیں جنت میں ڈالو کا تم نہیں اللہ مجھے مار ڈال میں مر جانا سمجھتا ہوں اللہ بولتے تجھے موت نہیں آتی یہ دو زندگی اللہ بنا کو رکھا جیسا چاند سورج آسمان کے نیچے ہے ویسا دو جنت آسمان کے اوپر ہے مرنے کے بعد سب سامنے آ جاتے اس سے پہلے پہلے طے طے کرنا کرنا کیا دو رستے سامنے سیدھے سیدھے یہ جنت کا یہ دو کا یہ دین والا یہ بے دینی والا یہ رستے پہ چلے جنت ملتی یہ رستے پہ چلے دو ملتی موت سے پہلے پہلے آدمی جنت کے رستے پہ گاڑی کو لکھا لینا موت آنے کے بعد اللہ بھیج تو کیا کہ وہ گتا ایک سیکنڈ بھی بھیجتے نہیں اللہ ایک سیکنڈ کے واسطے بھی ترسا تو بولتے بکواس کرتا ہے بکتا ہے کیا رہے گتے خاموش ہو جا گتے اس سے پہلے پہلے ہماری زندگی کو بدلنا یہ بٹھانا بولنا سننا یہ سب کا مقصد ایک ہی ہمارے سب کی گاڑی جنت کے راستے پہ آ جانا جہنم کے راستے پہ ہے یہ راستے پہ کو یہ راستے پہ کیا ہے جہنم کے راستے پہ ہے جو بولے وہ سمجھ میں آ کرو کھاؤ پیو لیڑو کون پوچھنے والا نہیں یہ بے دینی والا راستہ بھی ٹینشن وہاں بھی ٹینشن یہ دین والا اس کے اوپر چلے سکون بھی سکون وہاں بھی یہ سمجھانے کے واسطے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کو اللہ تعالیٰ کا مو بیش دنیا میں بھیجے سب نبی آتے تھے یہ جو بولتے تھے آخرت مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اس میں یہ ہے جنت ہے دوزخ ہے یہ دین ہے اس کو چلو جنت ملتی یہ چھوڑ دیے تو دو میں چلے جاتے سمجھاتے تھے ایمان کو امال کو ایمان امال کا مجموعے کا نام دین دین کا تو الگ نہیں ایمان امال یہ دو ملا کو دین بنتا اسے سمجھاتے تھے نبیا تو ہمیں ہمارے نفس کو بھی یہ سمجھانا سمجھا کو اسے تیار کرنا زیادہ دن نہیں زیادہ نہیں چھ یا بارہ سال گارنٹی نہیں اس میں نکل گئے آٹھ چھ کسی کے ساتھ بچے سو زندگی اسے بھائی سمجھا کو تیار کرے تو ہمارا نفس بھی دین پہ چلتا چھ سو کروڑ انسانوں میں ڈیڑھ سو کروڑ مسلمان ہیں اس میں کروڑوں کے مسلمان دین پہ چلنے والے ہیں کروڑوں کے مسلمان دین کو چھوڑنے والے ہیں ایسا کئی کو ہوا یہ کروڑوں کے جو چلنے والے ہیں انہوں نفس کو سمجھا ڈالے یہ زندگی اصل نہیں کب جان نکل جاتی معلوم نہیں اس کے بعد کی زندگی اصل ہے اس کے واسطے یہ تیاری یہ رستے پہ گاڑی لکھا لے نفس اسٹڈی ہو گیا سمجھ میں آ گیا نفس کو ایک بار سمجھ میں آئے گا تو شیطان کا اس کے اوپر جادو نہیں چلتا پرندہ اڑنے کے واسطے دو پردہ کا ہونا ضروری ہے یہ کاٹ دیے تو قیامت تک ایک جانا بھی اوپر اڑ سکتا نہیں نفس اسٹڈی ہوگا تو شیطان کا ایک بھی جادو اس کے اوپر نہیں چلتا ایک بھی نہیں چلتا اصل میں اس اس کا کا سم ان سمجھا کو اسے تیار کر لیا اس کے واسطے بے دینی کی طرف چلاتا ہے ہماری موت کب آتی بھائی کسے بھی معلوم نہیں ہمیں صبح سچ بیٹھ کو ہے کب مر جاتے معلوم نہیں کل ہمارے بھائی ہمارے دوست کے بھائی کا انتقال ہو گیا میرا ایک دوست تھا بلڈنگ بنایا آدھی بنایا آدھی ہے حیدرآباد گیا بس کی ٹکٹ لیا اس کا دوست بولا لائر میرے ساتھ آ جا کار میں بولا اس کے ساتھ کینسل کر کو گیا ایکسیڈینٹ ہوا تینوں بچے ایک مر گیا کب ہمیں مرتے کسے مار نہیں شیتان کیا بولتا ہے کہ تو مرتا پن کیا اب مرتا نہیں ہمیں کیا ہو دین تو کہیں اچھلتے نہیں گے تو نقد نہیں ادھار کا کو چلتے نہیں ہیں ادھار کب کی نا ابھی کب کی ساٹھ سال کے بعد مرنا اس کے بعد خبر میں اس کے بعد حشر میں او کب کی نا میں جانے کا دیکھیں گے بعد میں ادھار کا تو تیار ہوتا نہیں نقد کا تو تیار ہوتا نفس کے اندر وہ بیماری ہے کیا تمہیں بھائی میرا ایک کام کر ڈالو پانچ سال کے بعد دس ہزار روپے دے دوں گا کیا بولتا رویا لے رہے رونا پچاس روپے دے اب دے دس ہزار نہ کو پچاس اب دیتا نقد ہونا کو تیار نہیں ہوتا صحابہ نقد تشکیل کرتے تھے عبداللہ بن روا رضی اللہ بعد میں نہیں بولے دیکھ تو جنت کو پسند نہیں کرتا دیکھ ہورے جنت کی تیری منتظر انتظار میں بیٹھ کو ہے چل گئے ریڈی ہو جا کو گردن کٹا ڈالا نفس ادھار کا تو تیار نہیں ڈرتا بھی نہیں سگریٹ پیتے سے بولو ارے اسموکنگ از ٹو ہیلتھ کا کو لکھو ہے باپ پیا تو سوراخا پڑ کو مرتا رہے معلوم لے شروع کرنے سے پہلے جو معلوم ہے کیا کرتا چھپتا نہیں پیتا ہے ارے یہ کھانا کرے کو انجوریس ٹو ہیلتھ کا اس کو لکھو ہے تو سو بھی بعد میں کب کی نا اب نہیں نا دیکھیں گے لے کو کھاتا ہے مر جاتا کا کو معلوم ہو کو بھی پیتا ہے مر جاتا کا کو معلوم ہو کو بھی کھاتا ہے ایسا کہیں کو ہوتا ہے کئی کو ہوتا ہے گا تو کپ کی نا کو ہمت ہے سینٹ لگا کو ایک بار چاک کو ٹیسٹ بول باغ کو دو کھاتا سگریٹ پیے مر جاتا مریا تو مریا لے کو پیتا ہے یہ چاک رہے جلدی مرتا تو تو کون مریا تو مریا کو چاکتا چاکتا بھائی کہیں کو چاکتا نہیں یہ چاکنا تیری ٹیسٹ بھی بول سکتا ہم نے مر جاتا ہوں کو ڈر کئی کو لے یہ بچیں گے ہاتھ آن کو لگے تو مر جاتا رہے دنندر لے جاؤ پھینک جا سگریٹ سگریٹ کب کی نا اب نے نا وہ ہمت اس کے واسطے دین تو کو چلتا نہیں گا تو اب نے نا بعد میں کب کی یہ کب کی ہمارے کو دین سے ہٹا والا دین کو نہیں چلنے کی وجہ کیا تو ادھار سمجھتے ہیں نہیں اب میں مر گیا تو اب میں یہاں مر گیا ہوں سمجھو یہ گھر کو فون کرتے انہوں لے کو کار میں لے کو آؤ نے انہوں گھر سے کار لگا کے لے کو جاتے صبح تک پورے رشتے داروں کو فونا کر داتے انہوں زہر تک پہنچ جاتے کہ تو اب مریا تو زہر تک بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے کے بعد مجھے دفن کر ڈالتے دفن کرے سو دو منٹ بھی نہیں ہوتا فرشتے آ کو بیٹھ جا کرتے اٹھ کو بیٹھ جاتا ہوں تین سوال کرتے دو منٹ میں تین جواب دیتا ہوں دو منٹ میں یہ پانچ منٹ یہ دس منٹ اور یہ بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے دس منٹ میں میرا سوال جواب ہو جاتا اور میں سوال کا جواب دے دیا تو سو جا گتے جنت کا بستر بچھا کو سو گتے سویا سن کتنی دیر سویا تو بھی حساب میں ہتا نہیں حشر کے میدان میں سور گئے تو اٹھتا یہ بیچ کا سب بھی نل کیا بھی نہیں کرنے کی بات حشر کے میدان میں عرش کے سائے کے نیچے وہاں کتنی دیر ہتا آدمی کسی کے واسطے دن بڑا کسی کے واسطے دن چھوٹا ہو بعضوں کے واسطے بولے دو رکعت نماز فجر کی دس منٹ کی دس منٹ کے بعد جنت کا فیصلہ ہوا تھا کہ تو میں اب مر ہوں تو بارہ گھنٹے بیس منٹ میں جنت میں چلے جاتا ہوں اگر کسی کا فیصلہ دوزخ کا ہو گیا مرتے ہی لے جا خبر میں ڈالے جنت کا باغ نے تو دوزخ کا گڑا کے دوزخ کے گڑے میں سیدھا لا جاتے مرتے ہی مریا دفن کرتے شروع کہ تو جان نکلی سو دو تین گھنٹے میں جہنم شروع جان نکلی سو دو تین گھنٹے کے بعد جنت شروع کہ تو کا کو ہمیں سمجھے تو یہ سمجھائے تو ہمارا نفس صحیح اسٹڈی ہو جاتا یہ سمجھانا نہ کو ہمیں ہمارا نفس بعد میں نہ بعد میں نہ سمجھ کو ہمارے کو بےدینی پہ چلاتا ہے بعد میں نہیں نقد ایک جنے کو بٹھائے ایک ٹرین میں بٹھائے بمبئی جاتی سے ٹرین میں بٹھا کو با دیکھ رہے پونا میں دوزخ ہے وی ٹی میں جنت ہے یہ جاتی سو تیری ٹرین ہے وہاں تک گئے تک پونا تک گئے تک تو غلطیاں کرا تو تجھے لات مار کو دو زخمتے نہیں وہ پار ہو کو بمبئی تک تو اسٹڈی تجھے جنت میں داخل کرتے کو تو ٹرین میں کیسا بیٹھتا بیٹھ کو کھڑکیاں اتار لے کو کیا تو سوراخاں ہیں تو اسے بھی پردے بندال کو تصویر قرآن پاک وضو کے ساتھ بیٹھ کو عبادت کر لیتا جاتا کیا تبھی دماغ میں خیال آیا تو بھی جھٹک کو نکال بارہ گھنٹے چوبیس گھنٹے کے بعد میرا ریزلٹ آنے والا ہے جنت کا کی دودک کا کی یہ چوبیس گھنٹے میں جتن رہے تو جنت کو چلے جاتا میں یہاں کیا تو گڑبڑ کریں تو دو کو جاتا پورا اسٹڈی ہو کر سفر کرتا کرتا نہیں کرتا بھائی بولو کرتا نہیں کرتا ہمیں بھی ہمارے نفس کو یہ چھوٹی زندگی ہے رہے یہ دم پکڑ لے کو چلے تو جنت میں جاتا وہ سمجھا تو ان بھی اسٹڈی ہو جا کو وہ ٹرین میں بیٹھا سن غلطی سے کیسا ڈرتا نیکی کو کیسا کرتا کہ ہمیں بھی پوری زندگی ویسا کر کو گزار کو جنت میں جانے والے بندے نہیں یہ زندگی مجھے کون بولنے والا بھائی میں ہمارے باپ بولے تو سنتا ہوں نہیں تمہیں کیا ہو جی بولنے کا میں راضی میں کون کی معلوم ہے تو کون کی ہم ماننے بات کرنا کیا کرے میرے بات فرشتہ کو بولتا ان کون کی خبر میں سنا کو لاتا مارتا ہے تو جب معلوم ہوتا تو کون کی ہمارے کیا کرنا کر لیتے راضی نہیں بھائی میں زندگی پلٹا زندگی سیدھی کر لوگوں جنت میں جا دوں گا تو ایک کھل کو ہے یہ رستے پہ چلے چلیں گے ایسا انشاءاللہ موت کب آتی بھائی کسی بھی معلوم نہیں بہت جنے جیتے سمجھ کو مر گئے ہمیں بھی جیتے جیتے سمجھ کو ایک دن مر جاتے پوچھ کو دیکھو قبرستان میں اٹھا کو پوزیشن پوچھو کیا ہوا بولے تو اگر مردیاں کو بولنے کی اجازت ہوئی تو ninety nine point nine percent کیا بولتے معلوم ہمیں جیتے سمجھ کو انسپیکٹڈ مر گئے جی۔ ایک پرسینٹ میں جاتا ہوں با اما کو جتن دیکھ لے رہے بچہ میں جتن دیکھ لے وہ چھوٹا ان بڑا دیوانہ رہے اسے آستی سیدھا بارٹ کو دے با کہ بول کو جانے والے ایک پرسینٹ ہے بولے نے سر کا چلے گئے سونا نائنٹی نائن پرسینٹ کیسا گئے بھائی سو گئے ابا ابا اٹھائے تو اٹھے نہیں مر گئے سوئے تو مردوں کو معلوم ہو تو سوتے تھے کاڑا لگا کو بیٹھتے تھے گئے تو مر ہوں کو چچا مرے اڈلی کھائے ٹھسکا آٹو میں کو جاتے رہنے کو بیچ میں دم چھوڑا لے اڈلی کھائے تو مردوں کو تو اڈلی کھاتے تھے انہوں گھر میں سے بھی اڈلی کا پاترا باہر پھینک ڈال کو روڈ پہ آ کو ہوٹل والے کو وارننگ دیتے تھے اڈلی کنے کا پکایا تیرا ہوٹل جلا ڈال دوں گا اڈلی کے نزدیک آتے نہیں تھے اڈلی کو نزدیک آن دیتے نہیں تھے جیئیں گے ایسا کتنے والے بیس سال بائیس سال پچیس سال ایکسیڈینٹ سب مر جاتے ایک جنے انجینئر صاحب حیدرآباد میں بڑی بلڈنگ بناتے ہیں سب کو بولتے ہیں یہاں یہ کرو یہ کرو بول کو بولتے پیچھے قدم ڈالتے ڈالتے نیچے قدم ڈال ڈالے وہاں سے پلٹی مارے مار کو سیدھا ایک وہ بالو لکھانے کی گاڑی کے اوپر پڑے پڑے تو انہوں کیا بھی ہوا نہیں اٹھے اٹھ کو کپڑے چھٹک لے کو اللہ مجھے بچا ڈالا اس کے شکرانے میں پارٹی کریں گے بول کو سب دوستوں کو بلا کو ڈرنکا وہ سموسے کی موسے منگائے ڈرنکا کیا کھلانے کا تھا ٹھہرو بھائی میں ڈرنکا لے ہوا تو بول کو پھر باہر نکلے نکلتے جب ٹرک آ کو ماری اسپاٹ پہ مر گئے کون سی ٹرک ماری گئے تو کس میں گر کو بچے گی وہ اس مار کو نکال ڈالی جا بچے سو خوشی میں کہانی بولتا نہیں ہے حقیقت یار جاتا ہے ریل گیٹ پڑا ریل گیٹ کنے کھڑوں کو دیکھتا ہے ٹرین آتی گیٹ اٹھتا میں جانا ہے اوپر سے چھیل سانپ کو لے ہو جاتی ہے جاتی جاتی پاؤں پھسل کو سانپ گرا سیدھا گلے میں گرا گرنا دیری پیشانی کو مارا ان ہاتھ سے نکال کو ایسا پھینک ڈالا نیچے گر گیا کف آیا مر گیا وہ پھینک گیا تو سانپ کو پھر چیل اتر کو لے کو چلے گی مر گیا چلے گی کون کب مرتا تمہیں کب مرتے مال نہیں میں کب مرتا معلوم نہیں ایک جنا مر جائیں گے دنیا سے تنگ آ گیا تنگ آ جا کو چار کی پانچ کے انتر کی بلڈنگ کو چڑھا چڑھ کو کسے پکارنا کی پکار کو بول کو ہنکیا مجھے کودا ان ہوا میں رہنے کو جنا ٹوکرے میں پھلنا ترکاری ڈالنے کو آتا آتا سیدھا اسے سینٹر کرا ان آ کو گمپے میں پڑا ٹوکرے میں پڑنا دے اس کے گردن ٹوٹ کو وہاں کا وہاں مر گیا ان کپڑے چھٹک لے کو اٹھ کو چلے گیا پھر اوپر جا کو ٹرائی کرا نہیں ایک بار کرا سونے زندگی میں پھر اس کے نام کو جاتا نہیں پھر گھر کو چلے گیا مرنا سمجھا سمجھا سونے جی گیا جینا سمجھ کو نکلا سونے مر گیا کون کب مرتا کسے بھی معلوم نہیں مرے نے سو پہلے ہماری زندگی گاڑی کو سیدھا جنت کے راستے پر لے کے سمجھانا ایک سوئی سے بیٹھا کو سمجھاؤ اور دین دین مشکل نہیں دین آسان دین ایک بات میں بولنا تو زندگی کے اسٹائل کو بدل کو زندگی گزارنے کا نام دین دین الگ نہیں ہے ہمیں کیا سمجھتے ہیں مسجد میں کرنے کے کام آ دین باہر کرنے کے بے دینی ایسا نہیں ہے زندگی کے چوبیس گھنٹے کا ہر کام ہر کام کو کرنے کا ڈھنگ بدلے تو دین بن جاتا وہ ڈھنگ کیا دین دو چیزوں کا نام بولے نہیں کتنا ٹائم ہوا ہاں، بس کرنا ہاں؟ بولنا کیا بھائی بولنا رکھو دین ہے نہیں دین ہے دو چیزوں کا نام ایک ایمان ایک اچھے امال ایمان کے رہنے کی جگہ انسان کا دل اعمال کے نکلنے کی جگہ انسان کا جسم ایمان کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں اللہ پر ایمان اللہ کی ذات پر صفات پر جنت جہنم پر فرشتوں پر کتابوں پر اچھی بری تقدیر پر یہ سب کا تعلق دل سے اور جسم سے اعمال نکلنے کا نکلنے کی جگہ ہاں، یہ جسم یہ عمل کا نام یہ ایمان یہ امال کو ملا کو اس کا نام دین اور عمل کے اندر کیا رہنا دو چیزوں کو فٹ کرے تو دین بنتا دو چیزوں کو نکال لائے تو بے دینی بن جاتی وہ دو چیزیں کیا ایک اللہ کا حکم دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کو سے چیز میں فٹ ہوتا ہے وہ دین بنتا وہ نہیں سر کا کرے تو بے دینی بنتی کرنا کیا بھی نہیں کرتے سو کاما کو سب بھی کرنا کرنے کے اندر دو چیزوں کو فٹ کرنا مشکل ہے آسان ہے مشکل ہے آسان ہے آسان اللہ بتائے کیا نہیں کھانا بتائے کھانے کی چیزوں میں بکرا کھا مرغی کھا بھینس کھا بیل کھا کھا کھلگا ہاں کھانا چاہیے ہمیں دیکھو چھی گدے کون کی کون جی انہوں اللہ بولے کھا بول اونٹ کھا ترکاری کھا ٹمیٹے کھا آلو کھا نہیں کھانے کی بتائے کتے نہیں کھانا کا چوہے یہ بلیا یہ نہیں کھانے کی بھی بتائے یہ نہیں کھانے کے حرام کھانے کے حلال اچھے پیسے سے یہ چیزوں کو لکھا اللہ کا حکم فٹ ہو گیا کھانا پکایا کھانا کیسا کھانا کیسا دستر بچھا سر کو کپڑا نہیں تو ٹوپی اوڑھ لے سیدھے ہاتھ سے کھا بسم اللہ بلند آواز سے بول ایک بازو سے کھا لکما بات کر اللہ کا ذکر کر خاموش نہیں کھا بیماری کی دنیا کی باتیں نہیں کرنا کھانا کھاتے وقت کھانا ہونے کے بعد ایک دعا پڑھ لینا دعا پڑھ لیا تو کھانا کھانا دین بن گیا کھانا کھانا دین پانی پینا بھی دین ڈامے ہاتھ میں لے کھڑے کو پیتا ہے ایسا نہ کو سیدھے ہاتھ میں لے لے کھڑا تو بیٹھ جا سر پہ کپڑا اوڑھ پانی میں کچرا ہے کہ نہیں کہ دیکھ لے بسم اللہ بول تین سانس میں پی الحمد للہ بول پانی پینا دین چپل پہننا دین حلال پیسے سے چپل مول اللہ کا حکم فٹ ہو گیا سیدھے پو میں پہلے ڈامے پو میں بعد میں نکال دیکھو ڈامے پو کا پہلے سیدھے پو کا بعد میں چپل پہننا بھی دین نکالنا بھی دین بال رکھنا دین سرما لگانا دین بولنا دین تھوکنا دین دیکھنا دین پکڑنا دین بیچنا دین خریدنا دین زندگی کا ہر کام کو کرنے کا ایک ڈھنگ ہے وہ ڈھنگ میں کرنے کا نام دین ایسا چٹنی روٹی کھایا تو بھی ایسا کھاؤ بریانی کھایا تو بھی ایسا کھاؤ ہزار والے چپل پہنا تو ویسا ایسا دس روپے والے پہنا تو بھی ایسا وہ بھی دین یہ بھی دین پانی پینا ایسا کس کے واسطے مشکل بولو امیر کے واسطے غریب کے واسطے میکینک کے واسطے مجھے جمتا نہیں بھائی مجھے میرا فیلڈ ایسے کا مجھے دین جمتا نہیں جمعہ کتے اوکے رمضان میں دم پکڑ لے گو محنہ کی پوری زندگی میں پورا دن لاگو تو کہاں جمتا ڈسائڈ گئے ہمیں اندر سے ڈسائڈ ہو تھوڑے جنے چلیں گے تو شیطان ڈرا کیا ڈرا تو کرا سو کاما معمولی کاما نے مامو کتنے کاما نہ رے یہ کاما سو بھی کر کو تو جنت میں جاتا وہ کیسا سمجھتا ہے تو جانے کا دو زخم کرتا سو کیا کی کنٹینیو کر اب ادھر ادھر ناٹک میں گئی کو یہاں گیا تو بھی دو دو دخ دخ چھکتا نہیں ان کو ایسا پھرایا ایسے کریم معاف کون تو بھی گناہ کر کو اللہ معاف کر دے گا تو اوپر لائٹنگ لگا ڈال دے گا ایسا معاف کرنے والے ہمارے میں کتنے گناہ کرے تھے زمین سے آسمان تک بھرنے کی کس کے پاس طاقت نہیں ویسا کر کو مانگیا تو بھی اللہ معاف کر دوں گئے بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا وہ آدمی کیا کرا نوت پر نو مڈرا کرا کتنے نوت پر نو جنا کو ڈال ڈالا ڈالنے کے بعد اس کے دل میں ڈر آیا میں اللہ کو منہ دکھانا نہ اتنے جنا کو مار ڈالتا ہوں کیا میرا حصہ قصہ قصہ کو سوچ لے کو ایک حدت کرنے گیا راہب وہ زمانے کے اللہ والے جا کو بھائی میں نوت پر نو جنا کو ڈال ڈالا میں میں جنت پہ جانے کا تو شارٹ کٹ رستہ ہے تو بولو گیا انہوں بی پی پیشنٹ ان کو ذرا غصہ آ گیا غصہ آیا کو انہوں وہ پوچھا اسے کہ انہوں بولتے ہیں صحبے کے کیا ہے کہ الٹے سیدھے باتاں کرے اسے پھر دماغ پھرا اسے دماغ پھرا تو ہاتھ ہستی نہ چڑھانا بعد میں دیکھ لیتا ہوں گانا ایسے کیا بھی ہتا نہیں ریڈی میں چھری تھی نکال کو حضرت کو بھی ڈال ڈالا پورے ہنڈریڈ راؤنڈ فکر کر ڈالا راؤنڈ فکر کرے بعد بھی اسے ڈر ڈری سے یہ کیا ابھی جنا ہوں دادا میں اللہ کیا منہ دکھانا کو پھر واپس جاتا جاتا دوسرا اتنا پوچھا بھائی ایسا قصہ نہ ہو تو نہ ہو جنا دادا علیہ میں آپ حضرت کیا تو راستہ بتا جی تو رانگ ماتا کرے ان کو بھی دادا علیہ میں کیا تو بھی راستہ ہے کیا بھائی کیا سامنے والے چمک گئے امو ہمیں بھی کیا تو منہ پھسلے تو, تو ہمار کو بھی دادا لینا تھے با ہمار کو مان لے بن کی وہاں ایک حضرت ہے بڑی مسجد میں وہاں جا انہیں تیر راستہ بتا دیں گے وہ نکل کو جاتا ہے جاتا رہنے کو ٹھوکر لگی نیچے گرا نیچے گرنے تیری جنت کے دو کے فرشتے آ گئے ایک کے سامنے ایک آگ کھڑ گئے کھڑے کو تمہارا ڈپارٹمنٹ الگ ہمارا الگ نہ ہمیں آئے تو تمہیں آ جائے نہیں تمہیں آئے تو ہمیں آ جائے نہیں دونوں آئے کیا قصہ گئے دو دخ والے بولے ہنڈریڈ سو جنا کو دال لال آبائی سے دو دخ میں لے جانے آئے گئے جنت والے بولے نہیں توبہ کرنے نکلا جنت میں لے جانے ہمیں آئے گئے یہ ہوتے رہنے کو جب ایک فرشتے کو اللہ بھیجا وہ فرشتہ کو پوچھا کیا وہ قصہ کا تو اس کے سامنے میٹر ویٹ کرے ایسا ایسا چلا بھائی گا کو تو فرشتہ بولا نکلا سو کہاں کو پوچھا یہاں سے نکلا جاتا کہاں ہے یہاں جاتا ہے گرا سو کہاں یہاں اس کا جگہ ماپو کہ ادھر زیادہ ادھر فیصلہ کیا جگہ ماپے تو ایک ہاتھ ادھر زیادہ تھا جنت کا فیصلہ ہو گیا وہ آدمی جنتی اب جنت جنتی ہوں کہتے مڈرا کرا سو مڈرا ہمارے میں کون تو ہے تو ہاتھ اٹھاؤ ایک بار سو مڈرا گن تو کرے اللہ تعالیٰ ہمارے جنت میں بھیجتا نہیں یہ کیا کہ اچھا ہے اور شرانگ ہنسلے کو صبح میں نکلیں گے ان کر ڈالا اتنا کرا سو اسے بھی اللہ چاہا تو معاف کر دیتا ہوں اللہ کریم ایسا معاف کرنے والا شیطان شیطان جھوٹا ہے شیطان دھوکے باز ان بولتا تو کرا سو گنے بہت زیادہ دو دخ میں جاتا اس کی بات سنو نو کو زمین سے آسمان تک بھر کو ایک بار اللہ نہیں کرنا تھا کر ڈالے معاف کر اب ایک بار کرتا ہم نہیں اللہ کرنے کے چھوڑ ڈالیا معاف کر اب ایک بار چھوڑتا تو توبہ اللہ قبول کرے زندگی پلٹ جاتی مر گئے جنت میں چلے جاتے کیا بھی کرا نہیں ان ابھی اب بھی مرڈر کرا ابھی مرڈر کر کو چھری بھی دھویا نہیں مر گیا جنت میں چلے گیا کیا بھی کرا نہیں ان جاتا ہے کرنے جاتا رہنے کو مر گیا تو بھی کرنے والے میں اللہ شمار کر دیتا اللہ کریم کرا نہیں کرنے والے میں اللہ شمار کر ایسے کریم اس کے واسطے بھی مرنے سے پہلے پہلے ہماری زندگی کو بدلنا اسے اندر والے کو سمجھانا بہت چھوٹی زندگی دنیا دنیا ہمارے واسطے نہیں دنیا کافروں کے واسطے ہمارے واسطے نہیں ہمارے کو یہ امتحان کی جگہ اور دنیا مقدر کی چیز دنیا کیا ہے یہاں لکھو ہے دنیا ہاں ہے محنت سے بھی نہیں عقل سے بھی نہیں طاقت سے بھی نہیں عقل سے نہیں دنیا محنت سے بھی نہیں محنت سے ہے تو ہمارے مینگو مارکیٹ میں مٹھے والے لاری انلوڈ کرتے لوڈ کرتے لوڈ کرے تو بارہ سو ان لوڈ کرے تو ایک سو بیس روپے تیرہ سو چالیس روپے ایک گاڑی لوڈ ان لوڈ کرنے کا کہتا پسینہ نکلتا معلوم پیے پانی پورا پسینے کے نکل جاتا وہ وہ دکان کا مالک ساری رنڈو ساری گھاس ایسا گھاٹی مار کو اوپر ڈالتا یہ پکارا سو اسے کہتا ملتا دس ہزار روپے کہتا دو منٹ میں محنت نہیں محنت سون پیسے ملے سو محنت کے برابر پیسے ملنا تھا تو موٹے والے کو دس ہزار ملنا اسے ایک سو بیس ملنا ایسا نہیں ایسا ہے محنت کے ساتھ اللہ روزی کو نہیں جوڑا کے ساتھ بھی نہیں مانگو مارکیٹ میں چاپ سب سائن کرنا آتا نہیں کروڑ پتی اس کا نے اکاؤنٹ لکھنے والا دماغ والا ڈگری پڑھ لیا سن سمجھ بوجھ والا سمجھ نہیں سے اس نے نوکری کرتا ہے عقل سے بھی دنیا ملتی نہیں طاقت سے بھی ملتی نہیں طاقت سے ملی تو پہلوانا پورے کروڑ پتے آتے تھے دبلے پورے غریب آتے تھے ایسا بھی نہیں دنیا جو ملتی وہ مقدر سے ملتی مقدر میں لکھ ڈالا کسے کیا ملنا وہ ملتا ہمیں دنیا کو پکڑنے کے واسطے سے دین کو چھوڑ ڈالے دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے دین کو چھوڑ ڈالے ہم دنیا دین کو نہیں کرتا کام چھوڑے تو نماز پڑھنا کا تو کام چھوڑنا کام چھوڑے تو پیسے کم ہو جاتے پیسے کم ہو گئے تو چیزاں کم ہوتے چیزاں کم ہو گئے تو راحت کم ہو جاتی ایسا نہیں ہے مقدر میں جو ہے وہ ملتا آدمی کو کروڑ پتی بننے کے واسطے محنت کرنے کی ضرورت نہیں کرنا نہیں کرنا کیا ہے بولو کہ ہاں محنت کرنا نہیں کروڑ پتی بننا ہو تو کیا کرنا محنت کرنا محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہم یہاں دھوکے میں پڑ گئے ایک کروڑ پتی باپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا اب بھی پیدا ہوا کھوڑ کو پٹا ڈانڈی بولتا باجو کوٹ لگی وارس اڑ کوٹی سر کون پیدا ہوا کروڑوں کا دیکھا نہ کھیلا نہ بولا نہ چلے نہ بنیا نہیں بنا کروڑ پتی بن گیا کروڑ پتی کیا بھی نہیں کرا ہوں آدمی کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں مقدر مقدر میں جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے نہیں ہوتا ہمیں سب بھی ڈالتے ہیں حساب ایسا کر کو ایسا کر کو ایسا کرے تو ایسا ہوتا ہوتا ہوتا ہے مچھیاں پھوٹے نے کو سے ڈالتا ہے بالا سفید ہو گئے تو ہوتا نہیں ہے ہمارے ہاتھ ہمیں بولے نات ہوتا نہیں ہمیں کرے ناد ہوتا ہے بڑے اتنے کو پوچھو کتنے پلانا فیلڈ ہو گئی کتنے ہو گئے حضرت کتنے کی حساب نہیں ایسا کر کو ایسا کرے تو کیسا ہوتا ویسا نہیں ہوتا مقدر میں جو ہے سب کو رکشے والے کو بھی منیمم لکھپتی بننا ہے ایک جانا رکشا والا گاڑی اٹک گئی تو گڑے میں کھینچتا کھینچتا کیا بولتا ہے معلوم یا اللہ دیا تو بہت دے نہیں تو موت دے وہ کھینچا کہ تو اسے بھی ہونا ہو ہے سب جنا کہ دماغ میں منیمم لکھ پتی میکسیمم کروڑ پتی بننا ہو کو ہے تو بھی ہوتا نہیں یہ سب بھی مقدر میں ہے جس سے چاہتا اللہ اسے دیتا نہیں چاہا تو یہ کھانا پینا پھرنا یہ سب مقدر میں لکھو نہیں ہے نہیں ہے تو آدمی کتنے کرا تو بھی ہوتا نہیں روزی کا جو دروازہ ہے زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے امامے کا کنارہ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جس کا مفہوم ہے اے زبیر تم جانتے ہو تمہارے خدا نے کیا کہا جس وقت اللہ پاک عرش عظیم پر جلو افروز فرمائے تو بندوں کی طرف رحمت کی نظر ڈالے ارشاد فرمایا کہ میرے بندو تم میرے بندے ہو میری مخلوق ہو میں تمہارا پروردگار ہوں تمہاری روزیاں میرے قبضے قدرت میں ہے تم اپنے آپ کو ایسی چیزوں کے اندر مشقت میں نہ ڈالو جس کی ذمہ داری میں نے لے رکھی ہے روزی کا دروازہ عرش سے ملا آسمان کے اوپر ہے عرش سے ملا ہے نہ رات میں بند ہوتا نہ دن میں بند ہوتا وہ دروازے سے ہمارے کو سب کو روزی ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اوپر سے اتارتا ہے ہمارے ہمارے ہاتھ میں کیا بھی نہیں سمجھا تو وہ آدمی ہوتا نہیں اس میں سے کیا اترتا کہ وہ ملتا ایک آدمی ایک جنے کو بریانی کھانا کو جان مار لیا جو بولا اگے بریانی پکاتی کیا گیا پکاتی جی وہ کہتا کام گئی جا کو چکن لیا باسمتی رائس لیا میر پودینا ٹمیٹے پیاز سوپ بھی لگا کو دیا وہ پکاتی پکاتی ایک بجے ایک بج گیا گیا نماز پڑھ لگا وہ کھاتے جا کو جی گئی ان جا کو نماز پڑھ کو آتا آتا ڈھیلا ہو گیا دور سے دیکھو کیا ہو ہو جی تمہیں ڈھیلے گئے تو کیا ہو کس کساتا ہے گیا ہاتھ پکڑ کو دیکھے تو گرم ہو گیا تھرمامیٹر منہ میں لگئی تو ایک سو تین آ گیا یہ کیا ہو جی ایک سو تین بخار ہے یہ بخار میں تمہیں بریانی کھائے تو جانڈی سا کو مرتے تمہیں دودھ روٹی کھا کو مڑک لے کو سو جاؤ زندے ہے تو پھر نہیں پھر پکاؤ کھائیں گے کتنے بار ہے تو کھائے جا اب وہ کو چھڑلو نہ کو کئی سو گیا اتنے میں ایک فقیر آیا اللہ کے نام پہ کیا تو دال ماں گیا اس کے دماغ میں اللہ ایک بات ڈالے یہ فقیر کی جھولی میں بریانی دال تیرے مرد کو اللہ شفا دیتا اٹھا کو لے جا کو اس کی جھولی میں بریانی ڈال ڈالی ایک جنا اٹھا پلاننگ بنایا پیسے لیا محنت کرا کوتھی میں ریدی ادو ادو آدھی کا کو دھن دھن کو لیا یہ سوپ بھی کر کو آ کو بریڈ روٹی کھا کو سو گیا ایک جنا بریانی کا پلان بھی نہیں پیسے بھی نہیں سوچا بھی نہیں اللہ کے نام پہ دے گیا لے گا کو بریانی ڈالو کھلا ڈالی ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہوتا ہے نہیں ایسا کئی کو ہوا کئی کو ہوا تو سات آسمان کے اوپر جو عرش کا ملک ہے دروازہ روزی کا وہاں سے اسے بریانی اتر گئی فقیر کو اسے دودھ روٹی اتر گئی ان کتنے نخرے کرا تو بھی دودھ روٹی کھاتا ہوں کیا نہیں کرا تو بھی بریانی کھاتا طے یہ ایک نہیں پورے مسئلے ایسے پورے دنیا کے ایک جنا کروڑ پتی ہے ڈاکٹر گارو بریانی తినాలని కోరిక అండి ఉప్పు ముట్టుకుంటే చచ్చిపోతావు చివరి బిర్యానీ అయిపోయింది నీ ఇష్టం నేనేం చెప్పలేను کیا کھانا شوگر بی پی تو کیا بھی کھائی جانی گنجی پوکا پا... گنجی بنا لے کو دال پوکا پانی ڈال لے کھاوا پیسے پیسے ہے تو رکھ لے جتن ہے اسے استعمال کرے مر جاتا تیری مقدر میں نہیں مقدر میں کیا ہے وہ ملتا ایک جنے بولے حضرت بیان کرتے کرتے بھائی اللہ جسے چاہتا اسے کھلاتا نہیں سمجھا تو بھی کھلاتا گئے اٹھ کو ایک جنا کھڑ گیا میں نکو کا تو اللہ کھلاتا کہ اچھا ہے میں نکو کا تو کیسا کھلاتا گیا جب تو ان سونے کا چلے گیا جاتا آج میں ٹریل مارتا میں اللہ میں گھر ہوئے جانے والے کو جنگل گیا جنگل کو جا کو نیچے ہے تو جھاڑ پہ چڑھ کو بیٹھا جھاڑ پہ چڑھ کو بیٹھے بعد وہ ڈاکواں لوٹ لے کو سامان مال گیل لے کو ڈاکواں جنگل میں آ کو کھانا پکالتے ہیں اس کے جھاڑ کے نیچے چولہا لگائے کھانا گینا پکو منہ ہاتھ دھولے کو کھانا اتارنے والا اتارتا اتارتا ایسا اوپر دیکھا ان بیٹ کو ہے ان کون رہے ہمیں ڈاکو آنکھو تو ان ہمارے سے بڑا ڈاکو کے نات ہے ہمارے کھانے میں کیا تو زہر دال لال کو ہمیں سب بھی لمبے ہو گئے بعد ہمارا سمٹلے کو جانے دیکھتا ہے کیا ککو سے خیال آیا نیچے اتر رہے گیا نیچے اترا کون رہے تو گیا میں آدمی گیا یہاں کہیں کو بیٹھا رہے گا تو چھپکے بیٹھوں گا کھانے میں کیا ملایا رہے گا میں کیا ملا ملا تو جرا کھا رہے گیا میں ہرگیز خاتم نہیں کیا ملا نہیں تو کھانے کیا ہو تیرے کو کیا تو میرا حق تو ایسا بولتا ہے کون اب ایک دو جنے کو بولا ارے ادھر رہے گا تو آئے اس کے ہاتھاں پکڑ لو لوگ ہاتھاں پکڑ لیے مدعا میرا کو منہ میں رکھا اب ایک کو بولا تو کھینچ کو پچھے سے لات مارا گٹکا کو نگل گیا نگل کو کیا بولا معلوم اللہ میں خاتم نہیں گا تو لاتا مار مار کو کھلاتا گا کھانا مقدر میں طے ہے آدمی کھانا چکتا نہیں نکو کا تو بھی چکتا نہیں ہمیں بھی دیکھتے نہیں چائے پیں گے آؤ بھائی نہیں بھائی ابھی پیو جرا نہیں پیو اے جیب بتاتا ہے تو چھوڑتا نہیں پیو کھا کہتی ہے آدھی چاشنا پلاتا ہے دل نکو کہتا ہے منہ میں مزہ نہیں ہے چپتا نہیں وہ پیتا ہے رمضان کی تو گیا پھپو گھر کو سلام آبا ذرا سیمیا کھا رہے ابھی کھایا مما جرے کھا رہے کیا ہوتا نہیں دال ہی کھایا وہاں سے نکل کو پھر خالہ گھر گیا و خالہ وعلیکم السلام آبا آبا بیٹھ رہے سیم کا اب بھی ماں گھر میں کھایا ہوں چھوڑی نہیں ان بھی کھلے پھپھو کھاتا رہے پھپھو پیسے والی گئے کھاتا غریب خالہ ہے گھر میں کئی کھاتا باتو ہمارے گھر میں کئی کھاتا دال اما دال چکتا نہیں وہ کھا میں سب کو کھایا پھپھو گھر میں اس کے بعد کھانا کو تو کیسا کھانا تو بھی کھانا پڑتا چکتا نہیں یہ کون کون گھساتا ہے اندر کون داخل کرتا ہے یہ سیمیا کو اندر اللہ تعالیٰ اس کی مقدر کی طے ہے چاہا تو بھی نہیں چاہا تو بھی ایک جنا کروڑا رکھو پھرتا ہے مجھے ایک جنا پیپر میں اسٹیٹمنٹ دیا کروڑ پتی بولا اڈلی کھایا تو باہر نکل جاتا ہے کیا کھایا تو بھی چھن ڈالتا ہے مجھے دو اڈلیاں کھا کو ہزم کرنے کی دوا کون تو دیا تو میری آستی میں آدھی لکھ تو گیا اسے وہ نہیں انجیکشن سیلن اس پر زندگی گزری اس کی ایسے بھی گزرا مقدر میں جو ہے وہ ملتا اس سے زیادہ نہیں ملتا ایک جنے کو روزانہ بریانی کھانا کو ہے پیسے دے کو اللہ مالدار بناتا نہیں تو بریانی ہوٹل میں پکاتی بناتا پکا کو ڈالتا ڈالتا بارہ بج گئے سیٹ گارو پنڈن نہیں کوئی ہندی ان کا مگری ہوں ఏం చేయాలి తినేరా روز بھی کھاتا ہے کمانے کا کہتا پچاس روپے روز کیا کھاتا ہے پچاس کروڑ رکھ لے کو ایک دن بھی کھا سکتا نہیں مٹ کیا مال لے چل جاتا ہے ایسا کئی کو ہوتا یہ مقدر کا فیصلہ اللہ طے کرا ہاں کسی کو ڈرائیور کار میں پھرانا اللہ فیصلہ کرے مال دے کو کار دلاتا نہیں تو کار کا ڈرائیور بناتا رکشے والے گھر میں میں میں پیدا ہوا کار کار پھرنا مقدر ہے تو کا ڈرائیور بنا کو اللہ تعالیٰ پھراتا کار میں کون پھرتے اونر بھی پھرتا ڈرائیور بھی پھرتا اونر پیسے دے کو پھرتا ڈرائیور پیسے لے کو پھرتا پھرتے دو جنے ہاں، یہ طے ہو کو ہے ایسا ہماری مقدر میں کیا کیا ہونا سب بھی یہاں لکھ ڈال کو مقدر کو یقین کرنا ایمان کا ایک جز ہے ایمان کے اندر سے ایک چیز ہے مقدر کا یقین یہ ساری چیزیں ہماری مقدر میں طے ہے دین پہ چلے تو یہ چھٹتے نہیں ملتے لیکن ڈھنگ بدل کو ملتے برکت والی سکون والی چین والی عزت والی دین کو چھوڑے تو بھی ملتے لیکن ڈھنگ بدل کو اس کے لیے بھائی ایک بات کو سمجھانا ہے میں بھی سمجھنا تمہیں بھی سمجھنا ہمیں سب محتاج ہے ایک بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہمارے نفس کو سمجھ میں آ گیا تو اسٹڈی ہو جاتا جنت میں لے جانا دنیا میں اللہ کا ولی بنا دیتا دین چلے تو اللہ اپنا محبوب بندہ بنا دیتا دوست بنا لیتے اس کے لیے طے کرو کریں گے انشاءاللہ توبہ کریں گے انشاءاللہ توبہ کا تو یہاں سے اٹھ کو کب جمعہ کے دن پانی نہا کو اطلاع کر دے کب کریں گے بھی کریں گے انشاءاللہ ہمارے سامنے دیکھو بہت الگ الگ سب کا منشا ہے کہ سب جنت میں جانا ہے الگ الگ سمجھانے والے پوری قربانی کی بات سامنے رکھے اتنی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے اس کے پیچھے منشا کیا تھا ہمارے نبی کا میری امت جنت میں جائے جہنم سے بچ جائے سب کے بولنے کا منشا ہے کہ دو زخ سے بچنا جنت میں جانا ہمیں بھی جانا دوسروں کو بھی لے کو جانا کریں گے ایسا انشاءاللہ توبہ کریں گے انشاءاللہ کیا کریں گے ہاں؟ کردہ نہیں گے توبہ ہاں؟ توبہ دعا کیسا کرنا ہاں ایسا بیٹھ کو چائے پیتے رہو توبہ کیسا کرنا ہی بولنا ہاں دعا کے ساتھ توبہ کر دا لیں گے ان شاء اللہ اصل میں توبہ ہے نہیں تو بہت دو چیزاں چاہ پیتے رہو بولتا رہ تم دعا کے دعا کے اندر دو چیزیں ہیں ایک کیا ندامت دوسرا ارادہ وہ کیسا کرتا جیب میں پیسے ڈال لیا ناشتہ کرنے گیا ہاتھ ڈال کو دیکھے تو ہاتھ باہر نکل گیا پیسے سوراخ چلے گئے تو آدمی کیا سوچتا ارے دیکھے نہیں سر کا ڈال لینا اب ایک بار جتن دیکھو ڈال لینا ایک تو ہو گیا سو پشچاتا دوسرا آئندہ جتن آئی کے بارے میں سوچتا توبہ کا تو یہ دو چیزوں کا نام اللہ نہیں کرنا تھا عالم اب ایک بار کرتا ہم نہیں یہ دل سے کون کرتا ہے ہے کہ اس کا نام توبہ نیکیاں گنے گنے میں بدل جاتے ہاں یہاں ہمارے لکھتے ہیں یہاں گنے لکھتے ہیں یہ کاٹا جاتے حشر کے میدان میں ڈالے تو کیا ہوتا ادھر گنے ٹننا ہے نیکیاں گراما میں ہے یہ ڈالے تو دوزخ میں چلے جاتے ہیں میں ابھی سے یہاں بدلنا کا تو ایک ہی راستہ توبہ کرے تو یہ گنے پورے نہیں کیا میں آسان رستہ اس کے بعد شیطان توبہ کرنے دیتا نہیں اب بھی بولتا کیا بولتا جب بھی توبہ کرنا کرے توبہ کرنا توڑ ڈالنا توبہ کرنا توڑ ڈالنا پینڈنگ کاما چھوڑ کو آیا دے گا اسے کلیئر کر کو بعد میں ایک ہی بار کرتا گلے گا تھا بولتا ہے نہیں بولتا ہے نہیں بھائی ہاں۔ بولتا پینڈنگ کاما پورے کلیئر کر کو لاسٹ میں توبہ کرتا ہی کر کو سب کو خبرستان تک لے جاتا توبہ کرنے نہیں دیتا اس کے واسطے آج کریں گے انشاءاللہ دعا کرے بعد چائے پیئیں ہاں؟ گے کیا بھائی ایسا کر لیں گے اللہ عمل کے طور سے درست شریف پڑھ لو الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا رحم الراحمين يا حنان يا منان برحمتك نستغيث یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما ہم سب تیرے سامنے توبہ کرتے ہماری توبہ کو قبول فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے ہم سب دین پر چلنے کا ارادہ کرے ہیں اے اللہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا تیرے ہی کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے تو ہم سب کو توفیق دے دے اللہ آج تک دنیا میں جتنے دید پہ چلے ہیں تیرے ہی چلانے سے چلے ہیں ہم سب ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں ہم سب کو ہدایت دے دے اللہ دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما جہنم کے عذاب سے ہماری سب کی حفاظت فرما تمام عالم کے مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پہ فرما سب کے ایمان کی حفاظت فرما ایمان ہو سلب ہو جانے سے سب کی حفاظت فرما کرم کا رحم کا عافیت کا معاملہ فرما کے بیٹھنے کو کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرما اے اللہ اے اللہ ہم سب توبہ کرتے ہماری زندگی کو بدل دے اے اللہ ہمارے اے اللہ نماز پڑھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما قرآن پاک کی تلاوت نصیب فرما تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما بچوں کی بڑوں کی تربیت فرما عورتوں کو مردوں کو سب کو معاف فرما اے اللہ گناہوں سے حفاظت فرما نیکیوں کی توفیق عطا فرما ہم سب کو جہنم سے بچا اے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا اے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا اے اللہ کالی آگ میں جلنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے مالک تو اپنے کرم سے معاف کر دیا تو بچیں گے اے اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو ہلاک ہو جائیں گے ہم سب ٹھیک مانگتے ہیں اللہ تو اپنے کرم سے معاف فرما جہنم کی آگ سے پوری پوری حفاظت فرما جنت الفردوس میں سب کو اعلیٰ مقام نصیب فرما ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما پوری زندگی میں پورے دین کو داخل فرما ہر عمل کو تیرے نبی کے طریقے پہ کرنے کی توفیق عطا فرما تیرے حکموں کو توڑنے سے حفاظت فرما تیرے حکموں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما اللہ جنہوں نے انتظام کیے ہیں اللہ ان کی نیتوں کو بھی درست فرما تیری رضا کے لیے ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ان سب کی ایک ہی فکر ہے تیرے بندے جہنم سے بچ کے جنت پہ چلے جائے مالک کریم آقا اے اللہ ہم سب کو ہدایت دے توفیق دے جہنم سے بچانے کے فیصلے فیصلے فرما جنت میں جانے کے فیصلے فرما اے اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے خیر کے لائن سے دعا مانگے ان میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما جتنے شروع سے پناہ مانگے ان سے پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما روزگاروں کی روزی میں برکت عطا فرما اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما بیماروں کو شفا عطا فرما کون کون سی حالت میں ہے تو ہی جانتا ہے اے اللہ کون کیسا پریشان ہے تو ہی جانتا ہے دنیا میں ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ سسک سسک کے مرنے والی بیماریوں سے حفاظت فرما ہاسپٹلوں میں بہت سارے ہمارے بھائی ہیں باہر نکلنا چاہتے نکل نہیں سکتے اے اللہ ان کو شفا عطا فرما اے اللہ اے اللہ ان کو اے اللہ حیات نہیں ہے تو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما اے اللہ سسکنے سے حفاظت فرما اے اللہ جہل خانوں میں کتنے ہمارے بھائی ہیں اے اللہ اے اللہ بے گناہ ہے اللہ پولیس ان کو پکڑی ہوئی ہے اللہ تو ہی جانتا ہے سب باہر نکلنا چاہتے ہیں مالک تو اپنا کرم کا رحم کا عافیت کا فو کا کا دروزر معاملہ فرما اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہے اللہ سب دین کو چھوڑ دیے تو ان کو پریشانی میں ڈال دیا اے اللہ ہمیں دین میں عطا فرما پریشانیوں سے نکلنے کے اے اللہ فیصلے فرما رحم کا کرم کا معاملہ فرما کون کا پریشانی میں ہے سب کی پریشانی کو دور فرما جتنے یہاں بیٹھے ہیں کس کے دن میں کیا تمنا ہے تو ہی جانتا ہے کس کی کیا حاجت ہے کیا ضرورت ہے تو ہی جانتا ہے اے اللہ سب کی حاجتوں کو سب کی ضرورتوں کو اپنے کرم سے اپنے خزانوں سے پورا فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما ہماری ان دعاؤں کو محض تیرے کرم سے قبول فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم والحمد للہ رب العالمین